یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اچھائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا شبار صالحین میں ہے